محمد بن صفوان یا صفوان بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے دو خرگوش شکار کیے تو میں نے ان کو پتھر سے ذبح کیا پھر میں نے ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے مجھے ان کے کھانے کا حکم دیا سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو بائیس